أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں معبود درہم برہم ہو جاتے اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں کوئی نہیں جو اللہ سے بعض پرس کر سکے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے بعض پرس نہ کی جاتی ہو سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچے معبود نہیں ہیں کی تردید ہو رہی ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو مردوں کو جلا سکے کسی میں یا سب میں مل کر بھی یہ قدرت نہیں پھر انہیں اس قدرت والے کو برابر ماننا یا ان کی بھی عبادت کرنا کس قدر نہ انصافی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سنو اگر یہ مان لیا جائے کہ فی الواقع بہت سے اللہ ہیں یعنی اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں تو لازم آئے گا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر کھیلوں میں فرمایا متخد اللہ ولد یعنی اللہ کی اولاد نہیں نہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ اوصاف سے مبرہ اور منزہ ہے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ مالی عرش ان کے کہے ہوئے ردی اوصاف سے یعنی لڑکے لڑکیوں سے پاک ہے اسی طرح شریک اور ساجی سے مثل اور ساتھی سے بھی بلند و بالا ہے ان کی یہ سب تہمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق شہین شاہ حقیقی ہے اللہ پر کوئی حاکم نہیں سب اللہ کے غلبے اور قہر تلے ہیں نہ تو اللہ کے حکم کا کوئی تعاقب کر سکے نہ اللہ کے فرمان کو کوئی ٹال سکے اللہ کی کبریائی اور عظمت جلال و حکومت علم اور حکمت لطف اور رحمت بے پایا ہے کسی کی اللہ کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں سب پست اور عاجز ہیں لاچار اور بے بس ہیں کوئی نہیں جو چوں کرے کوئی نہیں جو اللہ کے سامنے بول سکے کوئی نہیں جسے چوں چرا کا اختیار ہو جو اللہ سے پوچھ سکے کہ یہ کام اے اللہ آپ نے کیوں کیا ایسا کیوں ہوا وہ اللہ چونکہ تمام خلق یعنی مخلوقات کے اکیلے تنہ تنہا پیدا کرنے والے ہیں سب کے مالک ہیں اللہ کو اختیار ہے جس سے جو چاہے سوال کرے ہر ایک کے اعمال کی باس پرس اللہ تعالیٰ کریں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ حجر کی آیت نمبر بین نو میں فرمایا فورب بھی یعنی آپ کے رب کی قسم اے نبی ہم ان سب سے سوال کریں گے ہر اس فعل سے جو انہوں نے کیا وہی ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا سب شر سے بچ گیا اور کوئی نہیں جو اللہ کے مجرم کو پناہ دے سکے